منورہ میں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی دختر کا انتقال ہو گیا تو نہایت غمگین اور پریشان رہتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بلا کر کے یوں نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی دوسری دختر یا بیٹی کا نکاح تُس سے کر دیا بلکہ یوں فرمایا ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے عثمان میری بیٹی کا نکاح اللہ نے تج سے کر دیا کس قدر مبارک تھے یہ حضرات جن کے خدا بند عالم کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت فرمائے جن کی رشتہ داری تعلق داری تمام کے تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمان کے مطابق ہوا کرتی تھی اور یہ حضرات لمحہ ب لمحہ اپنے دراجات کو بلند سے بلند تر کرتے چلے گئے دولت مند یا اعلی یا ادنا متوسط درجے کا صحابی یا بہت اعلیٰ درجے کا صحابی عملی میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہماکن کوشش کرتے تھے چنانچہ بعد صحابی ایسے گزرے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی آپ حیران ہوں گے کہ وہ صحابی کیسا جس نے نماز ہی نہیں پڑھی نماز اس لیے نہیں پڑی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور شہادت کی موت کے درمیان نماز کا وقت آیا ہی نہیں کس دل سے اسلام قبول کیا ہوگا کن جذبات سے اللہ کے دین کو اپنایا کس یقین کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کیا کہ ادھر کلمہ پڑا اور ادھر سر دے دیا اسلم حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ خیبر کے علاقے میں تشریف فرمائے بکریاں چراتا ہوا ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ سرکار مدینہ کے حکم پر بلا کر کے لے آئے حبشی نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کرتا ہے حضور میں بکریاں چراتا ہوں کس کی فلانے آدمی آدمی کا چرواہا ہوں بکریاں چراتا ہوں وہ تجھے کیا دیتا ہے کہنے لگا دو ٹائم مجھے روٹی دیتا ہے کبھی کبھی کپڑا بھی دے دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے ایسی ذات کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کا کام کرے یا نہ کرے اس کا کہنا مانے یا نہ مانے اس کی فرما برداری کرے یا نہ کرے وہ پھر بھی ہر وقت ہر آن ہر لمحہ کھلاتا ہے اور کپڑا بھی پہناتا ہے اور اگر مر جائے تو بہشت میں داخل بھی فرماتا ہے میں تجھے ایسی ذات کا پتہ کیوں نہ بتا دوں وہ کہنے لگا ایسی ذات کون ہے جو بغیر کام لیے بغیر کاج لیے کام کاج بھی کوئی مشقت بھی کوئی نہ لے محنت بھی کوئی نہ کرائے اور یوں ہی کھلاتا چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ بی بادی یا رزو کم یشار بحبل کبھی گلا اور چرواہے تجھے معلوم ہونا چاہیے حقیقت میں کھلانے پلانے پالنے والی ذات رب العالمین کی ہے الحمد رب العالمین اس کے سوا کوئی نہیں پالتا ولدی ہوا یو تی وسفی وہی کا مرض تو فہ وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جائے وہی تندرستی عطا کرتا ہے تو وہ نوجوان ایسی ذات کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں جو مشقت بھی نہ لے مزدوری بھی نہ کرائے کام بھی نہ لے رہی ہوں کھلاتا پلاتا چلا جائے سرکار مدینہ نے کریم مزید سنا دیا ان اللہ پاک اپنی مہربانی سے کھلاتا ہے صدقے کرو جب بھی کفر کرو جب بھی کھلائے گا شرک کرتا چلے جاؤ جب بھی کھلائے گا قرآن کریم کی حمایت کرو تب بھی کھلاتا ہے قرآن مجید کی مخالفت کرو تب بھی کھلاتا ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں امداد کرو پھر بھی کھلاتا ہے اور سرکار مدینہ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرو پھر بھی کھلاتا ہے اللہ پاک خود فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے آپ کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا مزاج مبارک تھا مہمان مسافر کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے بعض مرتبہ دو دو دن کوئی آنکھ نہ چڑھتا بعض مرتبہ زیادہ وقت بھی لگ جاتا مسافر مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ایک روز راستے سے ایک مسافر کو ساتھ آ میرے گھر پہ کھانا کھائی ہو میرے دسترخوان پہ کھانا کھانا خلیل اللہ نے دسترخوان بچھا دیا کھانا رکھ دیا اور فرمایا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہنے لگا میں تو اس نام کا منکر ہوں میں تو یہ نام کبھی نہیں لیا کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے غصے میں آ گئے فرمانے لگے چلا جا اتنا بڑا دین کا دشمن کیوں بن گیا تو خدا کے نام کا بھی منکر ہے وہ اٹھ کے چل دیا اور کہنے لگا خود بلا کر کے لائے تھے خود ہی دھکا دے رہے ہو ادھر سے آواز آئی میرے خلیل ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا نام نہیں لیتا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے نام کا بھی منکر ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ میرا نام سننا بھی نہیں چاہتا پر اس کی نبے سال کی عمر گزر گئی کہ اپنی کبریائی کی قسم اس سے دے کر کے پوچھ لو کہ ایک دن بھی اس کو کبھی بھوکا نہیں سلایا تیرے دسترخوان سے ایک دن آیا خلیل تم نے دھکا چون دے دیا تم کون ہو کھلانے والے تم کھلانے والے کب سے بن گئے بلکہ جھڑک ملی اور آواز آتی ہے اے میرے خلیل آپ کھلانے والے کیسے بن گئے کھلانے والا تو میں ہوں اور یوں فرمانے لگے کہتا ہے بس اٹھا کر رکھ خان دسترخوان اور ہے نہیں میرے بندوں کا رحمان تو میرے بندوں کا تو رحمان نہیں ہے رزاق نہیں ہے میں کھلاؤں گا اپنے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام تو اسلام ڈر گئے پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے جاتے ہیں اے بڑے میاں اے بزرگوں بات تو سنو ذرا ٹھہرو تو صحیح وہ کہتا تو عجیب آدمی ہے بلا کے لے جاتا ہے پھر خود ہی دھکا دیتا ہے اور پھر بلانے کے لیے آ گیا ابراہیم علیہ السلام نے رو دیا اے بڑے میاں میرا معاملہ میرے اپنے اختیار کا نہیں میری ڈور باغی میری زندگی کا ہر لمحہ کسی اور میں ہے جس ذات کا تو انکار کرتا تھا مجھے غصہ اس لیے آ گیا آج مجھے اسی نے جھڑکی دی ہے کہ تم کون ہو میرے بندوں کو کھلانے والے ان کو میں کھلاتا ہوں قسم دے کر پوچھ لو نبے سال کی عمر میں ایک دن بھی کبھی بھوکا نہیں رکھا اس لیے میں تج سے معافی طلب کرنے آیا ہوں آ میرے دسترخوان پہ آ جا بڑا میاں لوٹ کر آ گیا اور کہنے لگا جب تیرا پروردگار اتنا دل اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے جب وہ مجھے جھڑکے بھی دینا گوارا نہیں کرتا تو پہلے مجھے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین میں بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں اگر عثمان غنی ہر وقت یہ دعا مانگا الہی کوئی مہمان ہو میرا کھانا ہو کوئی بھوکا ہو میری روٹی ہو مسافر کی خدمت کرتا ہی چلا جاؤں ننگوں کو کپڑے پہناتا ہی چلا جاؤں اور میری زبان ہو تیرا قرآن ہو بس اس حال میں میری موت آ جائے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں اسی طرح سے قبول فرما لی اور ایک صحابی کی بات مخصوص نہیں تمام تر صحابہ کرام اپنی زندگیاں اسی طریقے سے گزارتے ہیں اشار و ہمدردی کی مثالیں نظیریں وہ قائم کر دی آج دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی دنیا میں کچھ کچھ قواعد کچھ باتیں غیر مسلم آ رہے ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں ہے بھی وہ حقیقت میں خدا کے ساتھ کے منکر شرک کرتے ہیں عیسائی لوگ یا دیگر قسم کے لوگ انہوں نے اشار ہمدردی کے آج وہ ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہوئے ڈوب کے مر جائیں امریکہ میں دو آدمیوں نے ایک دفتر میں یہ لکھ کے دیا ہوا ہے امریکہ میں لاکھوں انسانوں نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جب ہمارا وقت قریب آ جائے موت واقع ہونے کو ہو ڈاکٹروں کو یقین ہو چلے کہ اب بچیں گے نہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا کسی اور بیماری کے ذریعے تو ہماری آنکھیں اتار کر کسی اور معذور مجبور کو لگا دی جائے تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ کسی اور کے کام آ سکے لاکھوں نے اس طریقے سے لکھوایا اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خون کی ضرورت پڑے تو قطار لگ جاتی ہے اس قسم کے دفاتر وہاں پہ قائم ہے کہ اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے تو مجھے اس فون نمبر سے فوراً بلوا لو میں مردوں کی جان بچانے کے لیے اپنا لہو دوں گا ہزاروں لاکھوں انسانوں نے لکھوایا ہوا یہ کافروں کا طرز زندگی ہے جو آج کل کافر ہے وہ کافی مرنے والوں کو بچانے کے لیے اپنا لہو دیتے ہیں وہ مرے ہو بچانے کے لیے اپنی قوت اور جرم سڑپ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری آنکھ بھی کسی کے کام آئے یورپ کے تقریباً تمام ملکوں میں کپڑے کوٹ جرسیاں طرح طرح کے گرم کپڑے کی انہوں نے گارنٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ غریب وطن اور مسکین لوگوں کے لیے اتنا دیتے ہیں کہ یہ غریب ملک رات دن اپنا اپنی جان کو لپیٹتے ہیں اور سردی سے بچتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں آج تمہیں سے جس کپڑے کی سلائی کا سو روپے لگتا ہے وہ تمہیں پانچ روپے میں بازار سے دستیاب ہو جاتا ہے یہ کیا چیز ہے آسمان سے کوٹھوں کا می نہیں برسا دریا میں تیرتی ہوئی جرسیاں نہیں آئی یہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں ان کی ہمدردی کا نتیجہ ہے کافر ہمدردی کرتا ہے وہ آنکھ دینے کو تیار وہ لہو دینے کو تیار وہ کپڑے اتار کر دینے کو تیار وہ دولت روپیہ پیسہ دینے کو تیار اور ہماری کیفیت یہ ہے اگر ہمارے قریب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم پہلے ان کی جیب کٹول لیں گے پہلے ان کی گھڑیاں اتاریں گے اور بعد کو ان کے منہ میں پانی کا کچرا ڈال لیں گے کیوں اس لیے ہم مسلمان ہیں وہ کافر ہے ہم نبی کے غلام ہیں نوز بلّہ کیا نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے ڈاکے مارنے کی تعلیم نوز استغفر اللہ نبی نے ہم کو سکھائی ہے کسی کا چمڑا ادھیڑنے کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے دوسروں کے حق رسم کرنے کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہم کو دی ہے ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ حضرات کا تو کردار اتنا اونچا ہے ایک صحابی نے زمین بیچ دی دوسرے صحابی نے زمین خرید لی جس نے زمین خریدی ہے وہ مکان بنانے کے لیے نکالتا ہے نیچے سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آتا ہے وہ فوراً سر پہ رکھ کر چل دیتا ہے زمین والے کے پاس ہی اور جا کہتا ہے میں نے زمین کے پیسے دی ہے سونے کی رقم ادا نہیں کی یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا بڑا قیمتی ہے یہ اپنی دولت سنبھال لے یا اپنا تڑکا سنبھال لے میری فقط زمین ہے میں اس سونے کا مالک نہیں اگلا کون سا پاکستانی تھا وہ بھی تو نبی کا میں دیوانہ پروانہ کہنے لگا مجھے میرے باپ والد نے نہیں بتایا ابا نے نہیں بتایا دادا نے نہیں بتایا میں نے خود دفن نہیں کیا لہذا جب مجھے میرے علم میں نہیں تو یہ سونا میرا نہیں تیرا لڑ رہے صحابہ اکرام آپس میں وہ کہتا ہے پرایا مال کھانے کی مجھے عادت نہیں میرے حالت سے کبھی اس قسم کا مال گزرا نہیں مال جب سے میں نے کلمہ پڑھا میرے حلق سے کبھی حرام کا لکمہ کبھی نہیں گزرا ہم جتنے زیادہ کلمے پڑیں گے اتنے لکمے آسانی سے اتر کے چلے جائیں گے یہ ہمارا گلا اتنا کھلا ہے کہ اس میں کچھ نہیں اڑتا اس میں مرو کا مال بھی صاف نکل جاتا ہے اس میں عزیزوں رشتے داروں کے حقوق بھی صاف گزر جاتے ہیں اس میں عوام اور قوم کے حقوق بھی تمام کے تمام اس طرح سے گزر جاتے ہیں جیسے پل کے نیچے سے دریا کا پانی گزر جاتا ہے کیوں اس لیے کہ ہمیں آخرت کا احساس نہیں اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ آخرت میں کتنا بڑا مواخذہ ہوگا تو ہم اپنے جگر پھاڑ پھاڑ کر کے رو رو کر کے مر جائیں اصل بات یہ کہ ہمیں یقین کامل نہیں حضرات کا یقین کامل تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے سال کا خرچہ یک مست بھیج دیا لو میں فارغ ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس وہ پیسے کی گٹڑی پہنچی اثر زہر کے درمیان خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کر دے جسے پیسہ چاہیے روپیہ چاہیے غلہ چاہیے کپڑا ویسا کے دروازے سے آ کر لے جائے سے مدینے کے مساکین لوگ آنے شروع ہو گئے خادمہ نے ساری دولت تقسیم کر دی شام ہوئی خادمہ کہنے لگی اے اما ایسا آج روزہ کس چیز سے افطار کرو گی فرمانے لگی کوئی چھہارا کھجور ہو تو لا دے کہنے لگی گھر میں ایک کھجور کا دانا بھی نہیں خادمہ کہنے لگی اس وقت یاد نہیں دلایا ورنہ ایک کھجور تو میں روزہ کے لیے رکھ لیتی سال کا خرچہ ہے اور یہاں تک لکھا جیسا صدیقہ نے کہا کہ اس گٹھڑی کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے سرکار مدینہ اسے دیکھ کر کبھی راضی نہیں ہوا کرتے صحابی بھی کہتا ہے سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا تو اس کو وہ آگے سے کہنے لگا میں تو لے لوں میرا نہیں ہے یہ تیرا ہے تو اسے سنبھال لے مدینہ منورہ کے جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے اور وہ پوچھ گچھ کر کے معلوم کرتا ہے وہ کہتا میرا نہیں اس کا وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا وہ مدینہ الرسول رسول کا جج ہے صحابی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بار بار زیارت کی ہے دیدار رسول سے جو مالا مال رہتے تھے انہیں کیا کمی یہ لوگ دیوان کی میں اپنا وقت گزار گئے ابو ریرا کہتے ہیں میری زندگی میں تین دکھ مجھے پہنچے میری زندگی میں تین دکھ مجھے اٹھانے پڑے تین مصیبت مجھے اٹھانی پڑی سب سے پہلا دکھ فرماتے ہیں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شریف میرے لیے تباہ کن ثابت ہوئی اندازہ لاؤ جو ہر وقت حضور کا دیدار کرنے کا عادی بن چکا ہو اور اسے حضور نظر نہ آئے اسے کتنا بڑا غم پہنچا ہو ارے جس نے پانچ پانچ دن کے فاقے کاٹ دیے خود فرماتے ہیں میں ایک روز تین دن کا بھوکا تھا میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرتا پڑتا بڑی مشکل سے پہنچا نے دیکھا صحابہ صفا طالب علم دین سیکھنے والے حضور کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور شرید کھا رہے ہیں گوشت میں چورے ہوئے ٹکڑے چور کر کوٹ کر کھا رہے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا اوپر سے گردن دار بار اٹھاتا تھا حضور مجھے دیکھ لے تو مجھے بھی شامل فرما لے ہمارا زمانہ تو تھا نہیں دربار رسالت ہے صحابہ ہے ہمیں تو اگر تھوڑی سی ضرورت بھی پڑ جائے فوراً آ کر کہہ دیتے میاں کس چیز کو لگ رہے ہو کیا کھا رہے ہو لیکن ابو رہرا تین دن کا بھوکا تین دن کا فاقہ ہے جو گردن تو اٹھاتا ہے تو حضور مجھے دیکھ لے بولتا نہیں سرکار مدینہ کی نظر پڑ گئی جان گئے کہ ابو رہرا بھوکا ہے سب کو کھلا دیا ابو ریرا کہتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ پیالے تو صاف ہو گئے اب اگر حضور نے دیکھ بھی لیا تو اب کیا فرق پڑے پیالے تو صاف ہو گئے اب اگر حضور نے مجھے دیکھ بھی لیا تو اب بات کیا بنے فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بلایا سبحان اللہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو حضور یہ فرماتے تھے ابو ہریرا میرے قریب ابو ریرا نزدیک ہو گئے فرمایا اور قریب آ جا اور نزدیک ہو گئے فرماتے ہیں پیالے کے کنارے کو ذرا سا یوں بھورا لگا ہوا تھا روٹی کا اس شوربے میں چور کے جو روٹی کھائی اس کا ذرا سا بورا لگا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پہ یوں ذرا سا وہ لگا کر فرمایا ابو ریرا یہ حضور یہ لو کھاؤ ابو ریرا کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا کھاؤں یہ چکھوں یہ تو چکھنے جوگا کا بھی نہیں اتنا تھا تو بورا انہیں کو لگا ہوا ہے تھما ابو ریرا کھاؤ ابو ریرا فرماتے میں نے منہ کھول دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال دی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو ریرا کھاتا جا کھاتا جا ابو ریرا کہتے ہیں میرا بالکل پیٹ بھر گیا پر انگلی سے وہ لکما ختم نہیں ہوا ستم سیر ہو گیا میں بالکل کھا پی کے پرواز وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیمار ہیں علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر کے بٹھایا ہوا ہے ابو رحرا آ گئے فرمایا میرے قریب آ جا اور نزدیک آئے فرمایا اور میرے قریب آ جا ابو رحرا اور قریب ہو گئے فرمایا اور میرے نزدیک ہو جا ابو رہرا کہتے ہیں میں اتنا نزدیک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک سے میری جان مل گئی فرماتے ہیں میرا دامن پکڑ میری چادر کا پلہ پکڑ کر فرمایا ابو ہریرا تجھے کچھ کام کی بات نہ بتا دوں عرض کیا ازرجر فرمائیے فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کر اور جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر اور مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی کوئی بات نہ کیا کر اور فجر کی سنتوں کا خیال کیا کر ابو ریرا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ مخصوص میرے لیے ہے یا میں اوروں کو بھی بتلاؤں فرمایا کل امت کے لیے ہے جو اس پہ عمل کرے گا قیامت کے دن پل سراج سے اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم جمعے کے دن کم سے کم یہی سوچ کر کہ آج کے دن قیامت قائم ہوگی ہر جمعہ آ کر کے کہتا ہے کہ آ گئی میں قیامت کی نشانی جمعے کا دن ہوگا اس لیے خوف کھانے کا دن ہے سراط و پڑھے اللہ اللہ کرے درو شریف کا گرد زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن خاص طور سے کرے جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ درو شریف پڑھا کمال پا گئے وہ لوگ درجات پا گئے وہ لوگ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بار بار ہزاروں لاکھوں مرتبہ محبت میں آ کر درو شریف پڑا علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ اس اچھے ہو جاتے ہیں شہر بلخ میں ایک تاجر ہے اس کے دو بیٹے اور وہ نہایت ہی خوش نصیب تھا جہاں اس کی جواہرات کی تجارت تھی جہاں موتیوں کے وپار تھے جہاں بڑا بڑا اس کا کاروبار تھا بہت اونچے درجے کا تاج وہاں خوش نصیب اس لیے تھا اس کے پاس ایک ڈبیا تھی جس در امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین منہ مبارک بھی تھے تین بال بھی تھے دیکھی صحابہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ضائع نہیں ہونے دیا اسے بھی تبرک سمجھا اور آج ہم خدا کے قرآن کو تبرک نہیں سمجھتے نبی کے فرمان کو والا نہیں سمجھتے مکے سے جو وفد آیا تھا حضور سے باتیں کرنے ہو کے مقام پر حضور نے وضو فرمائی تو صحابہ نے پانی زمین پہ نہ گرنے دیا حضور وضو فرماتے تھے صحابہ یوں ہاتھوں پہ پانی لے کر منہ پہ ملتے تھے چہرے پہ ملتے تھے تو مغیرہ نے شوبھا نے مکے میں جا کر کے کہا تھا کہ تم اس شکست نہیں دے سکتے وہ اپنے نبی کی اتنی موتی اور اتنی فرما پردار ہے اس قدر محبت ہے ان کے دلوں میں تم ان کو نہیں ہرا سکتے اور یہاں تک لکھا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگی لگوائی ایک برتن میں خون جمع کیا اس صحابی کو فرمایا جا اس خون کو لے جا ایسی جگہ ڈال کے آ جا جہاں کسی کا پیر نہ آئے کسی محفوظ مقام پہ اس خون کو لہو کو ڈال کے آ جا وہ پسے پس دیوار گیا دیوار کے پیچھے گیا اور منہ سے لگا کر کے پی گیا نہیں پڑے گی ارے کیا کیا آقا میں تو پی گیا میں تو پی گیا ہوں کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی ارے کیا کیا آپ تو پی گیا میں تو پی گیا ہوں فرمایا تیری سات پشتوں تک اثر رہے گا سات پشتوں تک نسل تک اثر چلا جائے گا صحابہ اکرام کمال درجے کے عاشق تھے کسی وجہ سے بھی یہ حضرات ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے چاہے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی چاہے انہیں پریشان ہونا پڑا اور معمولی پڑی نہیں سر کٹا دیے گردن قلم کرا دی بات کر رہا تھا حبشی نوجوان کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صاحب تجھے کھلائے گا پلائے گا حبشی نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا مسلمان بنتے ہی کہنے لگا کہ جس قدر خیال آیا یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہیں یہ پرایا مال ہے میں اب اسے پہنچانے جاؤں میں اب اس کا کیا کروں اسے پہنچا کے آؤں حضور نے فرمایا نہیں نہیں ان بکریوں کے پاس کھڑا ہو کر یہ آواز دے دے کہ تم سب کی سب جاؤ اپنے مالک کے یہاں پہنچ جاؤ خبردار اگر ایک بچہ بھی ادھر ادھر ہوا تو ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے اس چروائے نے آواز دی کلمہ پڑھنے کے بعد چروائے کی آواز سن کر کے ریوڑ چل پڑا تمام کا تمام ریوڑ اس یہودی کے پاس پہنچ گیا جس کا یہ حبشی نوجوان غلام تھا جب اس نے معلوم کیا تو پتا چلا وہ مسلمان ہو گیا اس کے بعد وہ مسلمان بننے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تسبیحات بتاؤ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی ورد اور وظیفہ بتلاؤ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میں بیٹھا بیٹھا پڑھتا رہوں میرے درجے بلند ہوتے رہے اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ دین میں اسلام میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہو سب سے اونچی درجے باغ درجہ پانے والی چیز جو مجھے وہ تلقین کرو مجھے وہ سکھاؤ مجھے بتاؤ جس میں میں انتہائی کامیاب ہو جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرما جاد کی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی دولت ہے چراسیہ اسلم حبشی فوراً اسی وقت جنگ میں شامل ہو گیا اور ایک نماز کا وقت بھی نہیں آنے پایا تھا کہ پہلے شہید ہو گیا ایک نماز بھی نہ پڑی ادھر کلمہ پڑا ادھر سیدھا بہشت عشت میں داخل ہو گیا خدا بند جلال نے جن کو نوازا ہے حدود النار کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مصنوعی میں نقل فرمایا پہلے انبیاء کے وقت میں بادشاہ وقت ہے وقت کے پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی شرک سے بیزاری پر فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا خدا کے سوا کوئی کسی کی بنی ہوئی کو بگاڑ نہیں سکتا اور بگڑی ہوئی کو درست نہیں کر سکتا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے یہ سارا نظام اور مالک جو وہ ہوا اور کوئی کیا کر سکتا ہے کے بادشاہ وقت نے دربار لگایا ہوا ہے لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں گزرتے جاتے ہیں بادشاہ اپنے آپ کو سجدے کرا رہا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر یہ تیری پیشانی کتنی قیمتی ہے اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو اس کی قیمت عبداللہ بیر شہید سے پوچھو اس کی قیمت شہید ابن مسیم سے پوچھو اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صاحب کرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے جھکایا نہیں مرد آ رہے ہیں سجدہ کر کر کے بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں اس نے خندق آگ سے بھروا ہے جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا اللہ کی قدرت ایک عورت آئی ایماندار تھی مومنا تھی ایمان والی تھی بادشاہ کے سامنے لائی گئی سجدہ کر کہنے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والے جان کا پالن ہار اس کے سوا یہ میری پیشانی یہ میرا ماتا کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتا وہ میرا معبود ہے وہ میرا مقصود ہے وہی خالق و مالک ہے بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو کام بگڑے گا سب مرد سب جوان سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں جاتے ہیں ایک عورت اکڑ گئی اس کے وزیر سبیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا اس نے کہا توبہ کر کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں میرے ایمان میں یہ جائز ہی نہیں تو کرنا کیسے پڑے گا انہوں نے کہا یہ تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں نے کہا ہاں کر رہے ہیں کہ پھر یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں میں کہتے ہوں میرا اللہ ہے وہ سمد سمجھ ہے وہ بے نیاز ہے میں خدا کی ذات کے صبح کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں بادشاہ کہنے لگا اس کا علاج کرو بھائی ورنہ اس کے ساتھی اور یہاں پیدا ہوں گے یہ تو کوئی عقیدے کی پکی معلوم ہوتی ہے کچے عقیدے کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو یوں ہی ریت کی طرح بہا دیتی ہیں کپڑوں سے ننگا پیٹ سے بھوکا کتاب اٹھائے پھرتا ہے گھروں میں آ کر کے کہتا ہے لاؤ میں تمہاری تقدیر بتاتا ہوں انگلی رکھو میں فال کھولتا ہوں کوئی سمجھدار اس سے پوچھ لے کہ تو جو گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے تو نے آج تک اپنی تقدیر کی پھال نہیں کھول لی اپنی تقدیر تو دیکھی ہوتی تیری تقدیر میں یہ در یہ لکھے ہوئے اور بعض لکھے پڑے نوجوان ایسے ڈاکے میں پھنستے ہیں جو انگلی رکھتے ہیں پھر وہ پڑتا ہے یوں ملے گا یہ ہوگا تعلیم اچھی پاس ہوگی دوسرے ملک میں جاؤ گے یہ ہوگا وہ اس پر یقین ہے وہ خدا کی ساتھ پر یقین ہے اچھے خاصے لکھے پڑے لوگ سمجھدار لوگ پھسل جاتے ہیں اور بعض بعض شہروں میں مسلمانوں آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان طبقہ لکھا پڑا ایک جادوگر بیٹھا ہے وہاں اس نے لفافوں میں کاغذ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں ایک چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے وہ چوٹ سے پرچہ کھینچتی ہے اور بابو جی پھر اسے پڑھ کر اپنی تقدیر دیکھتے ہیں اللہ حسنت مسلمان تو کلمہ پڑتا ہے کالی کملی والے کا اور اس زمین و آسمان کے مالک کا تو پیدا کیا ہوا بندہ ہے چڑیا کی پرچے پرتے ہے خدا کے قرآن پر تیرا ایمان نہیں عورت کو مجبور کیا گیا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا کہنے لگی ہرگز ہرگز نہیں ابھی تجھے سزا دی جائے گی تجھے پتا چل جائے گا اور کہنے لگی کوئی بات نہیں ایمان کی وجہ سے سزا بھی ملے تو میں برداشت کروں گی بڑے آ کر کے بولے افسر بولے وزیر بولے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہنے لگے اے زم پیش ہوئی سجدا آتش بسوسی بے سخن دیکھ لے گے تیرے سامنے دہک رہی ہے یہ شولے بڑک رہے ہیں تجھے اس میں پھینک دیا جائے گا یا تو تو سجدہ کر دے مولانا کہتے ہیں زن پاک دی سجدہ ہے نہ کر کردام کنا نے صفا انکار کر دیا میرا سر اتار سکتے ہو میری چمڑی اجیل سکتے ہو میری جان کا قیمہ بنا سکتے ہو پر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کے قابل کبھی سمجھتی ہی نہیں ظالموں نے سب سے پہلے انسان لینے کے لیے عورت کا بچہ چھینا اور دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گولوں میں پھینک دیا سولوں میں پھینک دیا عورت ساتھ ہے اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے ساری ساری رات کھڑی رہتی ہے آپ گلے میں سوتی ہے اسے سوکھے میں سلاتی ہے رات دن دوا دارو کے لیے دوڑی دوڑی پھرتی ہے ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچاتی ہے اور آج ہوئی تو ماں کی مامتا نے انگرائی لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت رکھی اور لاد کی اگر یہ نہ ہوتا تو پلنا بڑا مشکل ہو جاتا ماں کے دل میں آنے لگی میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ جل رہا ہے ان ظالموں نے چھین کر آگ میں پھینک دیا یہ کنارے کھڑی ہو کر کے تماشا دیکھ رہی ہے وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا جو ابھی بولنے تک کی نوبت کے لیے بھی نہیں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے او میری نیک مائی کے بچے تو بولنا تو نہیں جانتا پر میں خدا تجھے اگر بلوانا چاہوں تو تو بول کیوں نہیں سکتا جلدی بول کے اپنی ماں کی تسلی کر دے اپنی ماں کے ایمان کو مضبوط کر دے اندر آگ میں لیٹا لیٹا کہتا اندرا ماں کے من ایجا خوشم گھر سے گری میں یعنی آتیشم او میری اماں گھبرانا نہیں پریشان نہ ہونا مسترب نہیں ہونا ذرا دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے او میری اماں چھلانگ لگا کے تو دیکھ لے ایمان والوں کو یہ آگ کچھ نہیں کہتی یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چمبیلی کے پھول بچے ہوئے ہوں نہیں پڑے گا کہ میاں کھاؤ اٹھاؤ برتن لے جاؤ وہ خوشا وہ گمکھا خود بخود وہ شاخ پیچھے کو ہٹ جائے فرما خدا ان کا فرما فرماتے جب مجھے راضی کرو گے تو بہشت ہے میرے پاس میں کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے یہ شکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں رشتے ناطے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں مرنا جینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں تماشا دیکھ ہر رگ ہم نے الگ بنا لی ایک ایک چیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے اب بتاؤ قرآن مجید کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ہیں اور تقریباً آٹھ لاکھ حدیثیں ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر چالیسویں دن ملا کے روح کو نکالے گا اور روحوں میں روح کو ملائے گا اچھا روح آج نکلے گی اور اسرائیل اس دن کیا لے گیا تھا اسرائیل اس دن کیا بقرعید کی قربانی کا گوشت کھانے آیا تھا اگر اسرائیل روح لے گیا تو یہ آج کیا ہو رہا ہے اور اگر آج روح نکل رہی ہے تو اسرائیل کیا لے کے گیا اور پھر ڈنگ دیکھو عورتیں بچوں کو دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتی کیا لگاتے آج روح نکلے گی کبھی روح کا پیر پھسل کر تمہاری ٹکر نہ لگ جائے ہندوستان کی بات ہے یا تو لوگ بڑے سمجھدار لکھے پڑے ہیں جمعرات کو عموماً میاں جی کی دعوت ہوا کرتی تھی وہ ایسے کوئی ایک گھر تھا بڑا کنجوسوں کا انہوں نے کبھی دعوت نہیں کی اور برابر والوں نے دعوت کی اور کھانا اس زمانے میں کھیر ہوا کرتا تھا دودھ بکا نہیں کرتا تھا آج تو الحمدللہ لسی بھی نصیب نہیں ہے میاں جی صاحب دعوت کھاتے جاتے ہیں اور چھوٹا ساتھ رکھا تھا اٹھا اٹھا کر چل چل یہاں سے پھر کھانے لگ جاؤ پھر کر چلو ایک اور میاں جی صاحب کیا بات ہے کوئی کتا بلی کو دکھائی کس کو دمکا رہے ہو لوگ دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگنا ہوا ہے دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگ رہے ہیں نہیں دوں گا میں دوسرے گھر کا حق میں کیسے دے دوں وہ عورت غریب سن رہی تھی اس نے اپنے خامن سے کہا کہ ڈوب کے مرنے کا کام ہو گیا اس نے کہا کیوں کہ ہمارے تو مردے بھی جھڑکے کھاتے پھر ہیں ہمارے تو مردوں کو بھی دھکے مل رہے ہیں اگلی جمعرات کو دعوت کا انتظام کرو گناہ نہیں تھا کہ چلو میاں جی صاحب آپ کی دعوت سے جا کے بیٹھ گیا کھاتا جادہ نے کہا آؤ آؤ آج کھاؤ دیکھو آج آج تمہارا ہاتھ ہے آؤ آؤ جیسے کبوتروں کو بلاتے ہیں نا آؤ آؤ جب قوم قرآن کی نہیں مانتی جب قوم نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی پھر قوم کبوتر طرح سے بہکانی پڑتی ہے فرمایا اے میرے محبوب تو رات دن روتا ہے امت امت کرتا ہے امتی امتی رات دن تیری زبان پہ ہے جا میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ تیرا مجھ سے وعدہ وما تاکم الرسول رسول جو تیرا دیا ہوا لے لے گا اور تیرا منع کیا ہوا ہٹ جائے گا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور میرے محبوب مجھے تیری کالی کملی کی قسم تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں فرمایا تیرے دامن سے جو وابستہ ہو گیا میرے محبوب اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آئے گی کسی کا تو بند کسی ولی کا بند کسی نبی کا بند کسی خدا کا بند قرآن کا کسی کا بھی نہیں بنتا ہیرا پھیری میں ساری زندگی کاٹ دی صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تا زندگی نبھایا اور بتایا ہے ایک ایک کو آنکھیں کتنی قیمتی شہ ہے ایک منٹ بھی اس کے بغیر آدمی دیوار کی دیوار ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا بالکل محتاج ہو گئے معذور بن گئے حکیم آئے ڈاکٹر آئے انہوں نے کہا جی آنکھیں تو ہم بنا دیتے ہیں مگر تین دن تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں مسئلے کی بات اور ہے آ میں تجھے بتاؤں غلامی کس یوں ہی نام رکھنے سے بات نہیں بنتا یہ انجمن غلام آنے چل نام رکھ لیا کاغذ چھاپ لے کام بن گیا انجمن غلام آل رسول میں یہ نہیں کہتا کہ انجمن ان ناموں سے نہ بناؤ مگر کر کے تو دکھاؤ انجمن غلام آل مصطفیٰ کا سیکٹری لگا یہ نوجوان ہمارا سیکٹری ہے خدا کی قسم فیکٹری کی شکل دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یہ اندرا کا بھتیجا ہے پتہ ہی نہیں چلتا خبر کون ہے تمہارا کہ یہ ہے وہ بھی ایسا معلوم دے جیسے شاستری کا ہو اب بتائیے کیسے کام چلے اس کا نام غلامی ہے تیری ہر ادا سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تو کس کا غلام تیرے آس آس سے اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ تو کن کا غلام ہے پیر میر علی شاہ صاحب گولر شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ ہاں تم کہتے ہو نا پیروں کو نہیں مانتے پیروں کو مانتے ہیں ہم سارے پیروں کو مانتے ہیں صرف ڈاکوؤں کو نہیں مانتے پیر میں صاحب گولر شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب سرحد کے دورے سے واپس ہونے لگے تو آرام فرما رہے تھے گاڑی میں سو رہے تھے یکدم چونک اٹھے تو ساتھیوں سے پوچھا کون سا اسٹیشن ہے تو لوگوں نے کو لگا نہ کہو گودڑا نہ حضرت مدنی نے فرمایا لکھ حیات میں موجود ہے میں نے ابھی کتاب سنی فرمایا یہاں وہ اللہ والا موجود ہے کہ جو چوبیس گھنٹے میں جب تک چوبیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ اللہ نہیں کہہ لیتا تھا اس وقت تک نہ روٹی کھاتا تھا نہ نیند کرتا تھا اور پھر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب موجود اس میں لکھا ہے توجہ کرنا اس میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس جانور پہ تکبیر نہ پڑی جائے حرام ہو گیا میں کہتا ہوں جس چیز پر جو سانس بغیر اللہ کے نام لیے آیا وہ سانس بھی حرام ہے پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا پتوا کون سے پیر نے ماننا ہے جب تک وہ زندہ رہا بٹے مارے جب وہ فوت ہو گیا چاٹنا شروع کر دیا سبحان اللہ وہ بڑا پی رہی جی تھی ساڈا اور مننا بھی ماننا بڑا مشکل ہے سب بہ الحق فکری ملتانی سب کہ جو رحمت اللہ ہے کون تھا ہمارا پیر ہے ہمارا مرشد ہے ہمارا بڑا ہے ساری عمر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی یہاں نبی کی حدیث کی تعلیم دی غزلیں نہیں گائی دوڑے نہیں گائے ہارمونیم نہیں بجائے بہاول نے ایک دن تبلا نہیں کھڑکایا فاروق نے عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بھی تبلا نہیں کھڑکایا کیسے کھڑکاتا یہ اللہ والے تھے میراسی تھوڑے ہی تھے یہ تبلے کھڑکانے آئے تھے دنیا میں یہ کوئی سرنگی ہارمونیم بجانے آئے تھے یہ تو آج کل اللہ اللہ کا دور ہے نا پندرہ پندرہ ہزار روپیہ خرچ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنا اور پھر تبلے سرنگی کھڑانا اور اور کچھ نہیں میں شراب دی میں شراب دی میں شراب دی خبیز جا سینے کے اندر ہمیں کیا بتا رہا ہے آج اسی لیے صحابہ کرام کی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا ارے کیسے پسند کرے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوا ختم کر دیا جس نے پرہیزگاری کی سرحدیں ختم کر دی قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے لل فکرو علم اللہ جنہوں نے رشتے ناطے تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اوپر قائم کر لیے تھے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنے سگے ماموں کا پیر نیچے دبا رکھا ہے اور ایک پاؤں ہاتھ میں پکڑ کر بیچ میں سے چیر کر پھاڑ رہی ہے حضور کی نظر پڑی فرمایا اے فاروق جانے دے یہ تیرا مام معلوم ہوتا ہے عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے اب تو جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ابو بیدا بن جرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ان کے والد مسلمان نہیں بنے جنگ بدر آ گیا جرہ میدان میں نکل کر مسلمانوں کو للکارا آئے میرے مقابلے کے لیے ابو بیدا تلوار لے کر باپ کے مقابلے میں آ گئے فرمایا دین ہے پہلے ایمان پہلے ہے مذہب پہلے ہے نبی اور رسول کی ساتھ اللہ کی ساتھ پہلے ہے یہ رشتے ناطے بات کی بات ہے ابو بیدا نے تلوار کا وار کر دیا بات کے سر پہ دنیا حیران تھی کہ ایسے دیوانے ایسے پروانے ایسے جنون والے لوگ کہاں سے آئے کہ نہ باپ بھائی بھائی کا لحاظ ہے نہ باپ بیٹے کا لحاظ ہے درا نے للکارا اور بھی تو آ سکتے تھے دوسرے لوگ میدان میں آ جاتے مگر ابو بیدا نے مقابلہ کیا کر سدی کے اکبر سب رضی اللہ تعالی اور ان کے بیٹے میں کھانا کھاتے ہوئے گا بیٹا کہنے لگا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا صدیق نے روٹی چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے فرمایا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا اس لیے کہ تو میرے نبی کا دشمن تھا ان کی یاری بھی ان کی رشتہ داری بھی تمام کے تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھی آج ہم رشتے داریوں کے لیے بڑے بڑے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کئیوں کو تلاش کرتے کرتے ساری عمر گزر جاتی ہے انشاءاللہ ملتے ہی نہیں اور کہاں تک ملیں گے اور کس کس کو ملیں گے سادگی کو بالکل چھوڑ دیا امام الانبیاء کی سنت کی پرواہ نہیں سرکاری دو جہاں وسلم کے طریقے کار کی پرواہ نہیں حضور کے فرمان کی پرواہ نہیں دولت کے پجاری پیسہ بناؤ دولت بناؤ جائز ناجائز طریقے سے جیسے بھی بنتا ہو بناؤ صحیح حرام سے ملے حلال سے ملے مل جائے بس ایک مرتبہ پھر کیا کہنا ایماندار کے ایماندار بنے ہوئے لوگ کتنے گنا کر لیں کتنے چرم کر لیں کتنے عیب کرتے رہیں دوسرے کا عیب نظر آتا ہے اپنے اوپر ہم نے کبھی نظر ڈال کے دیکھا ہی نہیں کہ میرا کیا حال ہے تبلیغی جماعت کی کوشش سے دو انگریز مسلمان بن کر کراچی آئے رائمن جانے کے لیے میں آئے تو انہوں نے پانی پینے کے گھڑے رکھے ہوئے دیکھے اور گلاس کو تھی زنجیریں بندی ہوئی تو ایک کہنے لگا کہ بھائی اس گلاس کا کیا قصور ہے اس کو ہتکڑی کیوں لگی ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا بازے لوگ ہوتے ہیں ہاتم تائی کی قبر پہ لات مارنے والے پانی کے گھڑے رکھ دیتے ہیں آپ لوگوں کا لہو پیئے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں کہنے لگا اس گلاس نے کیا خطا کی اس کو ہتکڑی کیوں لگ گئی کہنے لگا جی نیک لوگوں کا ملک ہے جو پانی پیتا ہے نا انشاءاللہ گلاس بھی بغل میں دبا کے لے جاتا ہے ان میں سے ایک تو وہی سے واپس ہو گیا کہ جو ملک جو قوم پانی پینے کا گلاس نہیں چھوڑتی وہ میرا ایمان بھی نہیں چھوڑیں گے ایک تو وہیں سے واپس گیا لاہور میں ڈیڑھ سو روپے کا جوتا خریدا نمازی تھا بےچارا مسجد میں جا کے آگے رکھ کے نماز پڑھنے لگ گیا کنکھی آنکھ سے جوتا بھی دیکھ رہا تھا آپ کو دس پانچ کا تو نہیں آتا جوتا چور جو تھا اس کی بھی نظر تھی کہ یہ دیکھ رہا ہے تبلیغی بن گیا لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں جوتا بھی دیکھتے ہیں اس غریب نے ذرا نیچے گئی وہ جوتا اٹھا کے گئے وہ گیا آپ پکے مسلمان ہیں ہمارا کون مقابلہ کرے گا بادشاہ ہر طرف ہمارا یہی حال ہے مارکیٹ میں چلے جاؤ وہاں تماشا بازار میں چلے جاؤ وہاں تماشا اب تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی بازار میں ایک حصہ مرد آتے ہیں سودا لینے کے لیے تین حصے مومنات تشریف لاتے ہیں تین حصے پتہ نہیں کیا بات ہے مرد مر گئے ڈوب گئے گئے کہاں ہم تو خدا کی قسم یہ دروازے ہیں نا ملتان کے چھ چھ مہینے ہم تو اندر بازار میں جاتے نہیں اور جب بھی گئے اسی وقت کندھا پلیت ہو کمال ہے کھلا بندوں یوں پھرنا نبیوں کی بیٹیوں کی یہ تعلیم نہیں قرآن کی یہ تعلیم نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور فرمان نہیں آخر یہ لوگ آئے کہاں سے یہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں کیا زندگی ہے یہ ہمارے اخلاوت قرآن کا مشغلہ نہیں عبادت کا مشغلہ نہیں کھانا پکانا اور کھیل تماشے کی صورت بن جاتی ہے اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنی چاہیے خدا بند کریم ہم سب کو صحیح صحیح سمجھ سب یو العقار لخلق الجار کر